کہہ دو یہ ہند کے مغرور سیاہ دانوں سے کہہ دو یہ ہند کے مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو پیٹھ نہ دکھلائیں گے پیٹھ دکھلائیں گے کہہ دو یہ ہند کے مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی اٹھنا دکھلائیں گے اٹھنا دکھلائیں گے امن کی آشا کا دھوگا قوم کو نہ دے جنا امن کی آشا کا دھوگا قوم کو نہ دے جنا قوم کو نہ دے جنا یہ کبوتر تو نہیں بلی سے جو شرمائیں گے کہ مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی پیٹ نہ دکھلائیں گے پیٹ نہ دکھلائیں گے بے خبر جنگ سے کیوں میرے سبھی پیرو جہاں بے خبر جنگ سے کیوں میرے سبھی پیرو جہاں میرے سبھی پیرو جہاں بند رکھیں گے جو پچھتائیں گے کہہ دو یہ ہند کے مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی نہ دکھلائیں گے نہ دکھلائیں گے جنگ ہوگی دوست تو اب نہ صحیح تو تب صحیح جنگ ہوگی دوست تو اپنا صحیح تو تب صحیح انگ دے ہو تبر کیوں کر جدا کر پائیں گے کہہ تو یہ ہند کے مغرور سیادانوں سے اپنے دشمن کو کبھی نہ دکھلائیں گے دکھلائیں گے تیرے آقا جو مٹانے کو ہمیں آئے تھے کل تیرے آقا جو مٹانے کو ہمیں آئے تھے کل ہاں ہمیں آئے تھے کل جھونک کر جنگ میں تجھے وہ خود کسک جائیں گے کہہ دو یہ کے مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی نہ دکھلائیں گے نہ دکھلائیں گے ہم نے افغانوں سے سیکھے ہیں سبق غیرت یہ ہم نے افغانوں سے سیکھے ہیں سبق غیرت مرور مغرور سیادانوں سے اپنے دشمن کو کبھی نہ گے لائیں گے دکھلائیں گے اب کیا تب کی دڑوں کی حلق میں رک جائیں گی بب کیا تب کی دڑوں کی حلق میں رک جائیں گی حلق میں رک جائیں گی شیر بن کر تالمہ کشمی جب آئیں گے کہہ دو یہ ہند کے مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی پیٹھ نہ دکھلائیں گے پیٹھ نہ دکھلائیں گے نون سمجھا ہے میرے کشمیر کو جاگیر تو نے سمجھا ہے جاگیر اگر کشمیر کو جاگیر اگر ہم تیری یعنی افواج کی قبریں یہی یعنی کھدوائیں گے کہہ دو یہ ہند کے مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی پیٹھ نہ دکھلائیں گے پیٹھ نہ دکھلائیں گے کہہ دو یہ ہند مغرور سیاہ دانوں سے اپنے دشمن کو کبھی پیٹ نہ دکھلائیں گے نہ دکھلائیں گے نہ دکھلائیں گے